ابو بکر بن ابی شائبہ اور ابن نمیر نے کہا ہمیں ابو خالد احمر نے عبید اللہ سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی سواری کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے اور محمد بن نمیر نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کو سامنے رکھتے ہوئے قبلہ روح ہو کر نماز پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھارہ